ان مدارے سے عربیہ کے گرد ایک حصار ہے اس حصار کو کوئی نہیں پھلان سکتا انشاءاللہ یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جب دیوبند کی بنیاد رکھی تھی ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شگرد نے بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا تھا اللہ نے ان مدرسوں کے گرد ایک حصار قائم کر دیا جو ان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا جس نے ان کی طرف گندی آنکھیں بڑھائی اندھا ہو گیا جنہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے ان مدارس میں ڈسکو ڈانس نہیں سکھایا جاتا ان مدارس میں عشق معشوقیاں نہیں سکھائی جاتی ان مدارس میں گانا بجانا نہیں سکھایا جاتا یہاں وہ قرآن پڑھا جاتا ہے جو رب کا کلام ہے رب اپنے کلام کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے اس کے فرشتے اچھی طرح یہ سارا کام جانتے ہیں مدارس محفوظ رہیں گے انشاءاللہ انہیں ختم نہیں کیا جا سکے گا کچھ عرصہ پہلے ماڈل مدارس بن رہے تھے میں نے مضمون لکھ کے کہا تھا یہ ماڈل مدارس نہیں چل سکیں گے نہیں چلے نہیں سامنے آئے یہ بوریا چٹائی والا مدرسہ چل رہا ہے چلتا رہے گا انشاءاللہ رب کی تائید اسے حاصل ہے اصحاب صوفہ کے مدرسے سے لے کر ان مدارس تک یہ تمام مدارس اللہ تعالیٰ کی تائید سے چلتے ہیں اسی طرح جہاد پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی نصرت ہے اس جہاد کو نہ افغانستان میں ختم کیا جا سکا نہ کشمیر میں ختم کیا جا سکے گا نہ عراق میں ختم کیا جا سکا ہے انشاءاللہ مایوس ہونے والے مسلمانوں مجاہدین سے منہ پھیرنے والے مسلمانوں چھ مہینے بعد عراق میں اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھو گے کہ تمہاری زبانیں بھی کہیں گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے